تاکہ تم اللہ کا احسان مانو اور اس کا شکر بجا لاؤ جب حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام قوم کے پاس آئے اور ان کو بچھڑا پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم نے بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر اس بت پرستی کے ذریعے سے لہذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو سچے دل سے اور جن لوگوں نے اس بت پرستی کے اندر حصہ لیا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں یہ بہتر ہے تمہارے پروردگار کے یہاں تمہارے واسطے پھر تم نے ایسا کر لیا یعنی جس طرح سے توبہ بتائی گئی تھی اس طرح سے توبہ کر لی اللہ تعالی نے تمہاری توبہ کو منظور بھی کر لیا بے شک اللہ تعالی بڑے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور بڑے رحم کا معاملہ فرمانے والے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد ہمارا سبق دوبارہ شروع ہوا یاد دلایا حضرت نے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے اس سے پہلے حضرت موسا علیہ السلاط والسلام نے اپنی قوم کو فرعون ظالم سے چھڑایا اور نجات دلائی اور احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سمندر کے راستے سے نکال دیا سمندر میں دو حصے بن گئے دونوں طرف پانی کی دیوار بیچ میں راستہ اور وادی تی ایک میدان تھا وہاں پہنچا دیا وہاں پہنچنے کے بعد مختلف تقاضے کیے یہود نے حضرت موس علیہ السلاۃ وسلام سے ایک تو کھانے کا انتظام مانگا کہ کھانے کا انتظام کیجیے ہمارے پاس یہاں میدان میں کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے کھائے بغیر کیسے جیئیں گے اللہ نے کھانے کا انتظام بھی کر دیا پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ انسان پانی پیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا ہمارے لیے نہانے دھونے کپڑے برتن اور خود اپنی ذات کے لیے پینے کے واسطے پانی کا انتظام کیجئے تو اللہ نے چشمے نکال دیے پتھر سے ان کے تقاضے ختم نہیں ہوئے انہوں نے مزید تقاضا کیا انہوں نے یوں کہا کہ اب اتنی بڑی ہماری ساڑھے چھ لاکھ آدمیوں کی ضروریت ہے ان کے لیے کوئی دستور ہونا چاہیے کوئی قانون ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکام بجا لائیں اللہ کے احکام کی پیروی کریں لیکن ہمارے پاس کوئی قانون ہو کوئی دستور ہو کوئی منشور ہو تو ہم اس پر عمل کریں گے تو تم جاؤ اے موسا اور ہمارے لیے کوئی ضابطہ لے کر کے آؤ اللہ کے پاس سے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام نے فرمایا میں کوہ تور پر جاؤں گا اور وہاں اعتکاف کر لوں گا تیس دن کا اعتکاف کیا تھا روزوں کے ساتھ احتکاف روزوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ پرانی عبادت ہے اللہ تعالی نے پھر دس کا مزید اضافہ کر دیا تیس دن کے لیے گئے تھے دس دن کا اضافہ کیا اور چالیس دن ہو گئے چالیس دن کے بعد اللہ تعالی نے دس دستور پر مبنی اور دس قوانین پر مبنی تختیاں جس کے اندر قانون لکھے ہوئے تھے وہ لکھ کر حضرت موس علیہ السلام کے حوالے کر دی کہ جاؤ قوم کو یہ سناؤ اور اس پر عمل کراؤ تو حضرت موس علیہ السلام و یہ لے کر قوم میں آئے لیکن جب یہاں آئے تو بالکل ہی نیا منظر اور نیا ماحول دیکھا کہیں تو یہ اصرار کیا تھا قوم نے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کے لیے دستور چاہتے ہیں حضرت موس علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو قوم کا سربراہ بنایا ذمہ دار نگران بنایا کہ یہ لوگ کوئی گڑبڑی نہ کریں تم قاعدے اور ضابطے کے ساتھ ان کو رکھنا کیونکہ قوم کی حال کا علم تھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ مزاج میں ٹیڑھاپن کتنا ہے تو ذرا سر سے کوئی بڑا جائے گا تو پھر یہ بچل جائیں گے پھر یہ غلط راستے پر آ جائیں گے قوم میں ایک شخص تھا سامری اب یہ بھی اللہ کا نظام ہے سامری پیدا ہوا تو یہ وہ دور تھا کہ جب فرعون یہودیوں کے نرینا بچوں کو یعنی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتا اس زمانے میں سامیری نامی ایک آدمی بھی پیدا ہوا بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ کو فکر ہوئی کہ ابھی حکومت والے آئیں گے اور ہمارے سامنے ہمارے بچے کو ذبح کر ڈالیں گے کتنا مشکل کام ہے یہ تو بجائے ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں ماں باپ نے مل کر اس کو ایک غار کے اندر پہاڑ کی لے جا کر رکھ دیا اور اوپر بڑی چٹان لگا کر اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا کہ اندر یہ مر بھی جائے گا تو ہماری آنکھوں سے اوجل ہوگا یہ خراب منظر ہم دیکھیں گے نہیں کہ ہمارے بچے کو ہمارے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے بھروسے کہ اب اللہ چاہے گا تو اس کا انتظام ہوگا اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جاؤ یہ بچہ تڑپ رہا ہے بھوک سے پیاس سے پریشان ہے نو پیدا ہے ابھی پیدا ہوا ہے نو مولود ہے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ایک انگلی میں دودھ دوسرے میں شہد لے کر آئے اور چٹاتے رہے سامری بڑا ہوتا رہا باہر نکل آیا جبریل علیہ السلام کو جاتے آتے دیکھتا تھا کہ جبریل سلا تو وسلام کی گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی ہے وہاں گھاس اگ نکلتا ہے وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے اس نے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی اور اپنے پاس ڈیبیا کے اندر بند کر کے رکھا جب حضرت موسا علیہ السلام ٹور پر گئے تو اس نے قوم والوں کو سمجھایا کہ تم خالی ایک اللہ کی عبادت میں تم کو اللہ میاں بنا کے دیتا ہوں بستی والوں نے پوچھا وہ کیسے کہ اس کے لیے ایک آئیڈیا کرنا ہے ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنے فرعونیوں کے زیورات ہیں جو لے کر تم وہاں سے چلے جب بنی اسرائیل حضرت علیہ السلام کے ساتھ چلے تو ان کی عورتیں وہ فرعونیوں کے یہاں کام کرتی تھیں تعلقات تھے تو گھر کی جو سیٹھانیاں تھیں ان سے کہا کہ تمہارے سونے کے چاندی کے زیور ذرا ہم کو ہمارے یہاں تقریب ہے شادی ہے پہننے کے لیے دینا اس زمانے میں لوگ بھولے تھے دے دیتے تھے یہ موجودہ دور میں کوئی انگوٹھی کا چھلا بھی نہیں دے گا اور خاص طور سے عورتیں کہے کا دیتی تھی ہوگا وہ بھی لے لے گی لیکن انہوں نے ریکویسٹ کیا اور ان کی ریکویسٹ منظور کر لی وہ عورتوں نے ان کو بھر بھر کے زیورات دے دیے اور یہ لے کے روانہ ہو گئی اب ادھر صبح میں تو حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ سمندر سے پار ہو گئے زیور بھی یہاں آ گئے سامری نے کہا وہ سب زیور جمع کرو یہاں اب اندازہ لگاؤ کہ زیور کتنا ہوگا کہ ایک پورا بچھڑا اور بیل تیار ہو گیا سونے چاندی سے ایک بچڑا اور ایک بیل تیار ہو گیا اب اب یہ بچڑے کو کیا کریں گے ہم لوگ کہا بھی تم دیکھو تو صحیح میں جو کمال کرتا ہوں میرے پاس جو کمال ہے وہ دیکھو اور وہ چھوٹا سا پیکٹ نکالا اور جو قوام تیار ہو رہا تھا بچڑے کا اس کے اندر ڈال دیا اب بچڑا جیسے ہی تیار ہوا تو اندر سے بھو بھو کی آواز آتی ہے جیسے چاوی والا کھلونا کیسا بولتا ہے بیٹری والا موبائل کیسا بولتا ہے اس طرح سے بچڑے کے اندر آواز پیدا ہو گئی تو ان لوگوں کو تو بہت تعجب ہو گیا کہ ارے یہ عجیب ہے بچڑے میں سے آواز پیدا کر دی اس نے فرمایا اس کی پوجا کرو یہ تمہارے کام بنائے گا کام میں لگا دیا شیطان نے ورگلا دیا ایک اللہ کی عبادت کرنے کا تقاضا تھا ہٹ دھرمی کتنی جس اللہ نے مصیبت سے نجات دی جس اللہ نے ظالموں سے چھڑایا جس اللہ نے پانی کا نظم کر کے دیا جس اللہ نے غیب سے کھانے کا انتظام کر کے دیا اسی سے ہٹ درمی کی تو اگر حضور سے ہٹ درمی کرتے ہیں تو تعجب ہے اللہ تعالیٰ سرکار کو دلاسا دلانا چاہتے ہیں کہ یہ تو بڑی ہٹ دھرم قوم ہے بڑی ہٹ دھرم اگر ان کے مزاج میں ہٹ دھرمی نہ ہوتی تو یہ وہ کام نہ کرتے جو اب کر رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی آپ سمجھاتے رہو مان جائیں تو ٹھیک ہے کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل مان جائیں گے جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ اور رفاقات تھے جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے عبداللہ ابن السلام وہ حضور کا پتا چلا کہ تشریف لائے ہیں ایسے ہی مدینے میں سرکار کے یہاں حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کر چند سوالات کیے اور سوالات کرنے سے پہلے یوں کہا کہ چہرے سے پتا چلتا ہے معصومیت سے پتا چلتا ہے کہ نبی برحق ہیں جھوٹوں کے چہرے کا تو پتا چل جاتا ہے اور سچوں کے چہرے کا بھی پتہ چل جاتا ہے چہرہ بتا دیتا ہے ہمارے یہاں اب انگریزوں نے اور سائنسدانوں نے فیس ریڈنگ رکھا ہے چہرہ پڑھنا چہرہ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ اس کے چہرے میں کیا ہے چور کا چہرہ الگ ہوتا ہے ساہوکار کا الگ ہوتا ہے نیک آدمی کا الگ ہوتا ہے چیٹر کا الگ ہوتا ہے پتہ ہی چل جاتا ہے بڑا شاطر آدمی اور جو بھولا بھالا ہوتا ہے اس کا بھی چہرے سے پتہ چل جاتا ہے پھر تین زبردست سوالات کیے عبداللہ ابن السلام نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسا ایمان قبول کیا کہ مرتے دم تک اس دین کے اوپر قائم رہے اور اس کے عاشق رہے اور سرکار کے متوالے رہے اور متبع سنت رہے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ایک خواب کی تعبیر پوچھی سرکار میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بیان فرمائیے سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے فرمایا ایک ہریالا باغ ہے شاداب گارڈن ہے اور یہ گارڈن کے اندر بیچ میں ایک بہت بڑا ستون ہے اور ستون کے اینڈ کے اندر بہت بڑا گول کڑا لگا ہوا ہے اور وت میں وہ باغ میں داخل ہوا تو کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے یہ ستون پر چڑھ جاؤ میں بڑی تیزی کے ساتھ چڑھا جب بالکل ٹاپ کے اوپر پہنچ گیا تو مجھے کہا وہ کڑا جو نظر آ رہا ہے وہ پکڑ لو اور میں نے ہاتھ اس کے اندر ڈال کر وہ کڑا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ کڑا پکڑا مضبوطی کے ساتھ یہ اسلام کا کڑا ہے اور یہ ستون ستون ایمان ہے جس پر تم چڑے ہو اللہ نے یہودیت سے نکال کر اسلام کے ستون پر اور بلندیوں پر پہنچا دیا اور اتنی بلندی پر تم نے کڑا مضبوطی سے پکڑ لیا اسلام کا گویا اب مرتے دم تک اس کے اوپر جمے رہو گے تو عبداللہ ابن سلام بڑے زبردست صحابی بنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنے تو سب ایسے نہیں تھے لیکن زیادہ تر بڑا طبقہ جو تھا وہ یہود کا وہ سرکار کا مخالف تھا اور یہودیوں کے کچھ علماء جو ہیں وہ اپنی کرسی کی وجہ سے اور اپنی سیاست ختم نہ ہو جائے اس وجہ سے سرکار کو تکلیف دیتے تھے اور آپ کی بات نہیں مانتے تھے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اہل مدینہ سے یوں کہا کرتے تھے کہ تم مت گھبراؤ ایک عرصے کے بعد ہمارے اندر نبی آنے والے ہیں اور جب نبی آئیں گے تو ہم لوگ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے لیکن جب سرکار تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ حضور آئے بنو اسماعیل میں ابھی تک جتنے نبی آئے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ سلاۃ وسلام کی اولاد میں بنو اسحاق میں آئے اور یہ بنو اسماعیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق ہیں اور ایک بیٹے اسماعیل ہیں اسماعیل پہلے پیدا ہوئے اسحاق بعد میں آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد میں اور پرخوں میں پشت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں یہودیوں سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ہمارے قبائل میں کیوں پیدا نہیں ہوئے ان کے قبیلے کے اندر عربوں کے قبیلے میں کیوں پیدا ہوئے قرآن نے اس کا بھی جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ تو اللہ کی حکمت اور مسلحت کی بات ہے کہ کس کو نبوت سے سرفراز کیا جائے اللہ عالم حیث و یج رسالت رسول کسے بنایا جائے اس کا مشورہ بندوں سے نہیں کیا جاتا یہ اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اپنی نبوت سے اپنی رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں جن کو چاہتے ہیں خیر جب حضرت موس علیہ السلاۃ وسلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ صورت حال دیکھی بہت غصہ آ گیا حضرت موس علیہ السلام کو یہ کیسی ہٹ دھرم قوم مجھے توحید کے سبق لینے کے لیے بھیجا کہ ہمارے لیے اسبق لے آؤ ہم ایک اللہ کی عبادت میں جم جائیں وہ ہمارے پاس تقاضا رکھا مجھے چالیس دن تک وہاں بھیجا میں نے رو رو کے اللہ کو منوایا اور کتاب ان کو لا کر کے دی تو کتاب پر عمل کرنے سے پہلے انہوں نے شرک شروع کر دیا بشرا پرستی شروع کر دیا یہ کیسی قوم ہے حالانکہ یہ معجزات دیکھ چکے اللہ کے کرم ان پر دیکھ چکے تو ان کو اللہ کی عبادت سے ہٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ عجیب بندے ہیں اللہ کے کہ انہوں نے اللہ کے احسانات کو بھی نظر انداز کر دیا اور اتنی ہٹ درمی اتنی ہٹ درمی کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی شرک شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار شرک ہے اس قدر ناگوار ہے شیر کہ بڑے بڑے گناہوں کے لیے فرمایا کہ معاف کروں گا لیکن شرک کا گناہ معاف کرنے کو منع کر دیا اس لیے مشرق کی مغفرت نہیں اور مشرق کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں اگر یہ پتا چلے کہ کوئی کفر پر مرا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کا اعلان نہیں کریں گے اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے اور نہ اس کے لیے قرآن خانی کریں گے بیکار ہے رائے گان ہے دیکھیے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول یہ نفاق پر دنیا سے گیا طے تھا کہ اس نے حضور کو تکلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا اب سرکار کا کرم اور احسان دیکھیے کہ عبداللہ ابن ابئی کا بیٹا وہ ایماندار ہے سرکار کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ابا جان کو آپ کی چادر میں کفنایا جائے حضور نے چادر نکال کر دی سرکار میرے والد صاحب کے منہ میں آپ کا لعاب ڈالا جائے فرمایا وہ بھی کروں گا سرکار میرے والد صاحب کی سلاط جنازہ آپ پڑھائیں حضور نے فرمایا وہ بھی کروں گا سرکار میرے والد کو قبر میں آپ اتاریں فرمایا وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں حضرت عمر فرماتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ پکا منافق ہے اور رات دن جو ہے دین کی جڑیں کاٹنے کا کام اس نے کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ فرمایا میں جو کر رہا ہوں اس کی ممانعت اللہ کی طرف سے نہیں آئی اور فرمایا سلاط جنازہ پڑھائیں گے آپ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائیں گے فرمایا ابھی ممانعت نہیں آئی ہے نماز بھی پڑھائی قبر میں بھی اترے کفن بھی دیا لعاب دہن بھی منہ میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ستر مرتبہ اس کے لیے مغفرت مانگیں گے ہم اس کی مغفرت نہیں کریں لیکن دنیا کے سامنے سرکار کے اخلاق تو آئے کہ جس نے ظلم کرنے میں جس نے سرکار کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھی اس کو اتنا نوازا اتنا نوازا اخلاق کی اتنی بلندیاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو اس قدر نواز رہے ہیں تو جو اپنے ہوں گے ان کے ساتھ تو کیا معاملہ سرکار کا رہا ہوگا شاعر یہی بات کہتا ہے کہ دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری اے نبی تو دوستوں کو کیسے محروم کرے گا جبکہ دشمنوں کے ساتھ تیری نوازشوں کا اور کرم کا بے انتہا سلسلہ چل رہا ہے اب حضرت موس علیہ السلام آئے تو ایک طرف وہ ہاتھ میں تختیاں ہیں جس میں اللہ کے احکام ہیں دوسری طرف قوم کا حال ہے کہ وہ بیل کی پوجا میں لگے ہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا سیدھے گھر گئے اور تفسیری کتابوں میں لکھا ہے کہ کہ جو تختیاں تھیں زور سے پٹ غصے میں آ گئے زور سے پٹخ دیا اور پٹکنے کے بعد پھر بھائی کو پکڑا کہ تو کیا کر رہا تھا میں نے تجھے نگران بنایا تھا تجھے ذمہ دار بنایا تھا کہ یہ لوگ کوئی غلط کام نہ کرے تو یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے بچڑا بنایا بت پرستی شروع کر دی اس کے سامنے بیٹھ کر عبادت شروع کر دی تو تو کیا کر رہا تھا داڑھی پکڑ لی حضرت ہارون کی گھر میں سے باہر نکال کر لائے مارنا چاہتے تھے حضرت موسا علیہ السلام حضرت ہارون نے کہا رحم کیجئے بھائی جان میرے سے ذرا حال تو پوچھئے پہلے کہ میں آپ کے جانے کے بعد کتنا پریشرائز کر دیا گیا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے یہ سازش رچائی یہ سامری نے اور لوگوں کو اپنا بنایا پارٹیاں بنائی اور پارٹی بنا کر کام اس نے شروع کر دیا اور مجھے وارننگ دیا کہ تو نے اس کام کے اندر جو دخل دیا تو قتل کر ڈالیں گے تو میں قتل کے خوف سے گھر میں روپوش ہو گیا مجھے بند کر دیا اتنا پریشرائز کیا میری جان کا خطرہ ہو گیا میں مجبور ہو کر گھر میں روپوش ہو گیا تو اب بھائی جان پھر ان کے سامنے مجھے آپ زلیل بھی کر رہے ہیں لاتا خز بلحیتی ولا براسی اچھا یہ صورت حال ہوئی اب لوگ حضرت علیہ السلام کا آنا دیکھ چکے تھے اس لیے اب جو ہے کچھ لوگ رجوع ہوئے حضرت علیہ السلام کے پاس حضرت ہم نے ایسا نہیں کیا ہے وہ ان لوگوں نے کیا ہے وہ جو بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھے وہ جو منجیرے بجا رہے تھے انہوں نے کیا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو آپ جو ہے ہماری گرفت نہ فرمائے کہ میں کچھ نہیں کرتا گرفت جو گرفت آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی کیونکہ اللہ کا قانون تم نے توڑا ہے تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے شرک کیا ہے تم نے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے تم نے ڈنڈوت کیا ہے یہ اللہ کو بالکل نہ گوارے لہذا قانون اللہ کی طرف سے آئے گا سزا ادھر سے آئے گی میں کچھ نہیں کہتا تو کیا سزا ملی کہا جو بھی سزا ہو اللہ کے نبی ہم کو منظور ہے وہ سزا دیجیے گا ہم کو تو جانتے ہیں کتنی سخت سزا ابھی ایسی سخت سزا ہو سب بھاگ جائیں گے کوئی یہ سزا قبول نہیں کرے گا لیکن پھر بھی ٹھیک لوگ رہے یہ کہ انہوں نے وہ سزا منظور کر لی سزا کیا تھی یہ سزا کے نتیجے میں ستر ہزار آدمی قتل کیے گئے seventy thousand people were kill کیا قانون تھا قانون یہ بنایا کہ جن لوگوں نے یہ بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو مرنا ہے قتل ہونا ہے ان کی سزا قتل کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک بات دوسری بات قتل کون کرے گا فرمایا قتل جو ہے وہ قریبی رشتہ دار جنہوں نے بچڑا پرستی نہیں کی ہے وہ قتل کریں گے اپنے ان رشتہ داروں کو جنہوں نے بت پرستی کی ہے تو لوگ روئے رو کر کہا کہ حضرت یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ بیٹے نے بت پرستی کی ہے تو باپ کیسے قتل کرے گا بھانجے نے بت پرستی کی ہے تو مامو کیسے قتل کرے گا بھتیجے نے کیا ہے تو چچا کیسے کرے گا اور چچا نے کیا ہے تو بھتیجا ان کو کیسے قتل کرے گا تلوار اس کے اوپر کیسے چلائیں گے اور میں جیسے تم نے اللہ کے حکم کے اوپر پیشہ چلایا ایسے ہی تلوار چلانی پڑے گی رشتہ دار کے اوپر یہی راستہ ہے اور اگر ایسا نہیں کیا تو پوری قوم کو ختم کر دیں گے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اتنی انعام آتا ہے تو اتنا کہ بے مثال انعامات سے نوازا ہے لیکن جب انعامات کی قدر نہیں کی گئی تو اللہ کی پکڑ بھی بہت زبردست آئی یہ اللہ کا دستور ہے کہ نوازنے پہ آتے ہیں تو خوب دیتے ہیں لیکن جب نوازیزوں کی ناقدری کی جاتی ہے تو پکڑ بھی اتنی سخت کرتے شکر تم لازیدن کم اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے ولئن کفر تم اور اگر تم نے کفر سے کام لیا یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کر دی یہی ناقدری ہے نا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھک جانا اس سے بڑی ناشکری کوئی نہیں ہے فرماتے ہیں ہم سے مشکل ہے اس طرح سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے رشتہ داروں کے خون سے رنگین دیکھنا مشکل ہے بہت مشکل کوئی اس کا انتظام کر دیجئے کہ بالکل سامنے سامنے روشنی کے اندر تلوار مار رہے ہیں بیٹے کو دل کے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے ہمارے بیوی جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا ہے بیٹی ہے تو اس کو قتل کرنا ہے کیسے کریں گے اللہ نے فرمایا کہ موسا ہم اس کا انتظام کر دیتے اندھیرا سا چھا جائے گا ذرا اندھیرا سا جب قتل کا ٹائم آئے گا نا تو تھوڑا سا ڈارکنیس ہو جائے گا تھوڑا سا اندھیرا سا چھا جائے گا اور یہ اندھیرے کے اندر تلوار چلا دینا اور قتل کر دینا تو بالکل فیس ٹو فیس نہیں رہے گا معاملہ منظور کرنا پڑا ان کو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ نہیں کیا تو پوری قوم جائے گی تو یہ سستا سودا تھا کہ ستر ہزار جائیں باقی کے بچ جائیں میں تو کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو کیا کرم سے نوازا اللہ نے سرکار کے قدموں کی وجہ سے ایسی سخت توبہ نہیں دی ہے اگر اتنی سخت توبہ کہ قتل تک کی نوبت ہے بنی اسرائیل سخت قوم ہے تو ان کو سخت قانون دیے ہیں کتنی سخت قوم ہے جانتے ہیں بنی اسرائیل اتنی سخت قوم ہے جیسا کہ واقعات سے پتا چلتا ہے اتنے احسانات کو انہوں نے لاد دے دی اور نظر انداز کیا اب ان کے لیے قانون یہ بنایا تھا کہ ہمارے یہاں زکات جو نکالی جاتی ہے وہ چالیسواں حصہ ہے اور ان کے یہاں جو ہے مال کا چوتھا حصہ نکالنا پڑتا تھا یعنی مال کے چار حصے کرنے پڑتے تھے اور ایک حصہ نکال دینا پڑتا تھا ہمارے یہاں مال کے اندر چالیس حصے کرنے اور ایک حصہ دینا ہے یعنی سو پر ڈھائی کیسا چالیس پر ایک اسی پر دو اور بیس کے اوپر آدھا تو ڈھائی ہوا کہ نہیں تو یہ ڈھائی پرسنٹ کا معاملہ ہے ان لوگوں کے یہاں مال کے چار حصے کیے جائے اور ایک حصہ جو ہے پورا غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا ایک بات دوسرا ہمارے یہاں اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر ڈالا تو اس کے آپشن ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر قتل کر دیا ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو تو بدلے کے اندر اس کو ثابت ہو جائے گا تو قتل ہونا پڑے گا خون کا بدلہ خون ان نفس بن نفس بنی اسرائیل میں دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا قتل کا بدلہ قتل خون کا بدلہ خون دوسرا کوئی اس کا آپشن نہیں ہے لیکن شریعت مقدسہ نے سرکار کی تشریف آوری کی برکت سے کچھ نرمی کر دی کہ اگر مقتول کے ورثا اور مقتول کے اولیا یوں کہیں کہ ہمیں دیت پر راضی کر لو تم اتنا پیسہ دے دو سو اونٹ دے دو یا اس کی قیمت دے دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تو معاف کرنے کی شکل بھی ہے اور اگر مقتول کے اولیا یوں کہیں ہمیں پیسہ بھی نہیں چاہیے اور ہمیں تمہارا خون بھی نہیں چاہیے ہم معاف کر دینا چاہتے ہیں تو معافی کی بھی شکل ہے بنی اسرائیل میں یہ شکل نہیں بنی اسرائیل میں یہ معاملہ تھا کہ دن بھر کے گنا رات کو گھر کے دروازے کے اوپر چمٹا دیے جاتے تھے اور لکھ دیے جاتے تھے جیسے ریل کے ڈبے کے اوپر اندر بیٹھنے والوں کے نام لکھے ہوتے ہیں تو جو لوگ ریزرویشن کراتے ہیں وہ ریزرویشن والے ڈبے کو تلاش کرتے ہیں اور ڈبے کے اوپر جو کاغذ لگا ہے اس کے اندر کہ مجھے کون سی سیٹ ملی ہے جیسے ڈبے میں جانے سے پہلے وہ کاغذ لگا ہے اس طرح گھر میں جانے سے پہلے صبح کے اندر ایک کاغذ لگا ہوتا تھا کہ کل انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے کل کون کون سے گناہ کیے اللہ تعالیٰ نے سرکار کی برکت سے ہمارے گناہوں کو چھپا ڈالا ہے چھپا دیا ہے ہمارے گناہوں کو یہ کرم ہے اچھا کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے تو بنی اسرائیل میں ایک ہی راستہ ہے کپڑا کینچی لے کر کاٹو پہننے کے قابل رہے گا آج کل کے جو بچے ہیں وہ ایسا کٹا ہوا کپڑا پہنیں گے پھٹا ہوا پہنیں گے کٹا ہوا نہیں پہنیں گے آپ جا کر دیکھیں بڑے بڑے شو روم میں پھٹی ہوئی پینٹیں لٹک رہی ہے میں نے کہا بھائی یہ کس کی ہے کہ نہیں پہننے کی ہے نہیں ہے بالکل میں نے کہا یہ تو پھٹی ہوئی ہے کہ اس کا ڈبل دام ہے پھٹی ہوئی کا دام ڈبل ہے کیونکہ لوگوں کے دماغ الجھے ہوئے ہیں ران کے پاس سے پھٹا ہوا ہے عورت پہن رہی ہے گھٹنوں کے پاس سے دھاگے نکلے ہوئے ہیں مرد پہن رہا ہے جگہ جگہ سے میں نے کہا ہمارے یہاں جو ہے پہلے لوگ بھنگیوں کو یہ پہناتے تھے ایسی پٹلونے اور جب پھٹ جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے منشا بھائی ارے بہو پھاٹی گئی تمہاری پینٹ اب تمہیں نوی لیا ہو لو پہا لے جاؤ ہماری پہ تو ان کو ہم پہنا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کو ترس آ جاتا ہے ان کو پیسے دے کر بچاروں کو کوئی نئی پینٹیں دلائی جائیں ان کو نئے شرٹ دلائے جائیں ان کو نئے کپڑے دلائے جائیں تو ان کا قانون یہ تھا کہ نجاست لگ گئی ہے کپڑے پر کاٹو کپڑا ہمارے یہاں طریقہ بتایا کہ کپڑا دھو ڈالو پانی بہا دو نجاست صاف کر دو داغ مٹا دو تین مرتبہ دھو لو نچوڑ لو کپڑا پاک ہو گیا آپ استعمال کر سکتے ہیں قربانیاں وہ لوگ بھی دیتے تھے اور قربانیاں ہم بھی کرتے ہیں لیکن جب وہ قربانی کرتے تھے نا تو ان کو لے جا کر پہاڑ کے اوپر قربانی رکھنی پڑتی تھی آگ آتی تھی اور ان کی قربانی کو جلا دیتی تھی جلا کر خاک کر دیتی تھی ہو گئی ان کی قربانی ہمارے لیے کیا کہا ہاتھ سے قربانی کرو اور گوشت تقسیم بھی کرو اور تقسیم کرنے کے بعد جو ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ پہلے قربانی کا گوشت کوئی کھا نہیں سکتا تھا غنیمت کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا تھا لیکن سرکار کے تشریف لانے کے بعد اب غنیمت کا مال تقسیم بھی ہو سکتا ہے اور قربانی کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار کے قدموں کی برکت سے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اب قدر کا زمانہ ہے ہمارا لیکن ہم ناقدری کرتے ہیں ناقدری کرتے ہیں تو قربانیوں پہ حالات آ رہے ہیں جانوروں پہ حالات آ رہے ہیں اور جانوروں پہ حالات کی وجہ سے انسانوں پہ حالات آ رہے ہیں جانور کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن انسان مارے جا رہے ہیں جانوروں کے نام پر انسانوں کے قتل کی وارداتیں بے شمار ہو گئی روزانہ قتل عام ہندوستان کے اندر جاری ہے خاص طور سے یو پی اور اس علاقے کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کی حد کی عزت اور روزانہ کے واقعات کہیں امام کو مارا جا رہا ہے کہیں نمازیوں کو مارا جا رہا ہے کہیں ٹرینوں کے اندر قتل و غارت گری کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں یہ عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ یہ ظلم کا سلسلہ اور یہ ستم کی چکیاں ختم ہوں اور ہمیں اللہ سے یہ معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے ورنہ اگر ہم ٹھیک ہوتے تو یہ ظالموں کو ہمارے اوپر تو نے کیوں مسلط کیا ہوتا تو ہم کیا شکایت کریں گے ہم اپنے احوال ہی کی شکایت اللہ کے دربار میں کریں اللہ سے مانگیں اور روئیں اور یہ کہیں کہ اللہ یہ تیرا دستور ہے تو ظلم کسی پہ نہیں ہونے دیتا ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا ظالم کو تو پسند نہیں کرتا اور خود کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا یہ ظلم جو بظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تیرے احکام کے اوپر ظلم کر رکھا ہے ہم نے تیرے احکام کو توڑ کر رکھا ہوا ہے اس بنا پر آج ہمارے ساتھ یہ توڑ کا معاملہ کیا جا رہا ہے حدیثوں سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ اعمال تمہارے بگڑیں گے تو تمہارے حکام یعنی تمہارے حاکم کو بگاڑ کے رکھ دوں گا اور تمہارے اعمال درست ہوں گے تو اچھے حاکم تمہارے اوپر لا کے رکھوں گا آج حاکم ہمارے اوپر ظالم مسلط ہوئے ہیں اس بنا پر کہ ہمارے اعمال بھی خراب ہو گئے ہیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں رجوع کریں توبہ کریں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے توبہ کو اس شکل کے اندر قبول کیا اتنا بڑا خون بہا مانگا اتنی بڑی قربانی مانگی اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ ہم جو ہے تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں اس امت سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں رات کے آنسو مانگ رہے ہیں رونا مانگ رہے ہیں نمازوں کی پابندی مانگ رہے ہیں تلاوت مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگنا مانگ رہے ہیں کہ بھیک اللہ کے پاس مانگو پولیس کے پاس رونے سے کیا فائدہ اور حکام کے پاس رونے سے کیا فائدہ اتنا اگر اللہ کے سامنے رو لو گے انشاءاللہ تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے تمہارے کام بن جائیں گے اس لیے راتوں کی دعائیں ہونی چاہیے تہجد میں اٹھنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے اے اللہ جو ہو رہا ہے تیری طرف سے ہو رہا ہے تو نے جاری کیا ہے یہ معاملہ تو بند بھی کر سکتا ہے تو حاکموں کو کرسی پہ بٹھا بھی سکتا ہے تو اٹھا بھی سکتا ہے تو عزتیں دے بھی سکتا ہے اور تو چاہے تو ان سے چھین بھی سکتا ہے عزتوں کا مالک تو ہے ملکوں کا مالک تو ہے ذلتوں کا مالک تو ہے اے اللہ ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ ہو جائے اللہ ایمان والا عزت والا ہوتا ہے پھر یہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم نے تیرے احکام کی عزت نہیں کی ہم نے تیرے کتاب کی عزت نہیں کی ہم نے تیرے نبی کی دی ہوئی سنتوں کی عزت نہیں کی تو آج ہماری کوئی عزت نہیں کر رہا ہے آج ہم حالات سے دو چار ہیں ضرورت ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں اور اس کی دعوت چلائیں اور اللہ کے بندوں سے یہ کہیں کہ بندو بجائے اس کے کہ پولیس تھانوں کے چکر کاٹو میں نہیں کہتا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کرو قانون کے مطابق کام کرو عدالت کا دروازہ بھی چاہو تو کھٹکھٹاؤ لیکن اس سے پہلے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اللہ سے مانگو اس کے بعد وہ دروازہ بھی کام آئے گا باقی کے دروازے کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرے دب کا دروازہ بند ہے رب کائنات کی عطاؤں کا دروازہ بند ہوگا دنیا والے کچھ نہیں دے پائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی عطا کا دروازہ ہمارے اوپر کھل جائے تو ہمیں رات کو رونا پڑے گا اس دروازے سے چمٹنا پڑے گا لگے رہنا پڑے گا پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا اور بھلائیوں کا معاملہ جیسے پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی ہے کرم کا بہت بڑا معاملہ یہ چند لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں لیکن یہ خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے ہمیں بیدار ہونے کو کہا جا رہا ہے کہ اتنے میں سمجھ جاؤ ورنہ حالات اور بگڑ سکتے ہیں اور خطرے کی گھنٹیاں آ سکتی ہیں اس سے پہلے پہلے چوکن نہ ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی فہم ہم کو نصیب فرمائے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں ہمارے سامنے آنا چاہیے اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں یہ تفسیر کا پروگرام رکھا گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں ہی لیکن ان کو سمجھنے والے بھی بنے ہم سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے کیا چاہتا ہے قرآن کریم اللہ کیا چاہتے ہیں یہ آیتیں کیا تقاضے کرتی ہیں یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے اور ان تقاضوں پر اپنے آپ کو ہمیں پورا اتارنا چاہیے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ہمارے شیخ یونس صاحب اللہ تعالی دنیا سے تشریف لے گئے ان کے لیے دعا کرنا ہے شیخ صاحب نے ستاون سالوں تک سہارنپور میں مظاہر علوم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جوانی کے اندر ان کو بخاری شریف سپرد کر دی جوانی سے نیکی طبیعت کے اندر ہے حضرت کی خانقاہ میں حاضری ہر وقت حضرت کے دربار میں بیٹھے رہنا ہر وقت رونا ہر وقت اللہ اللہ کرنا تو حضرت شیخ نے اعتماد فرمایا حضرت شیخ کی شخصیت کتنی بڑی تھی یہ جو لوگ پڑھتے ہیں فضائی اور جو کتابیں حضرت کی پڑھتے ہیں جنہوں نے آپ بیتی پڑھی ہے وہ اندازہ لگا سکیں گے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اور مقام علمی نقطۂ نظر سے کیا تھا کئی سالوں تک خود انہوں نے بخاری شریف پڑھائی پھر جاتے جاتے مدینہ منورہ سپرد کر دیا حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رہے مغ اللہ تعالی کو یہ ایک طرف درس حدیث میں یگان روزگار رہے دوسری طرف جو ہے سیرت کے اندر اور تفسیر کے اندر بھی ایک بڑا زبردست ملکہ اور درک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا میں سمجھتا ہوں پورے ایشیا میں اس درجے کا محدث جو ہے نہیں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور بڑی علمی شخصیت علم کا ایک پہاڑ تھے حضرت مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ تعالی دوسری طرف تصوف کے امام تھے لوگوں نے ان کو کم پہچانا پھر توازو آجی ان کے ساری اور ایک خاص جذب اور کیفیت سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات ان کو بنایا تھا ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ جیسے جیسے انہوں نے ہاتھ اٹھائی جن کے لیے دعائیں کی ان کے بیڑے پار ہوئے ان کے کام بن گئے تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے پوری زندگی جو ہے بخاری شریف کے سبق میں لگے رہے خدمت میں لگے رہے اور اخیر دم تک یہ سلسلہ جاری رہا بیمار رہے پھر اچھے ہوئے پھر بیمار ہوئے پھر اچھے ہوئے لیکن اس کے دوران سبق کا سلسلہ پورا سال یہ مبارک اور مقدس سلسلہ پورے ملک میں اور بیرون ملک میں آپ کے خلفاء اور آپ کے شاگرد جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کام لے اور ان سے خدمت لے اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو خدمت کی ایسی کی کہ بخاری کو ترجیح دے دی شادی کو نظر انداز کیا کہ شادی کروں گا تو علم کا کام رک جائے گا مدرسے کے ایک کمرے کے اندر باوجود اس کے کہ خاندانی مالدار تھے پھر بھی مدرسے کے ایک کمرے کے اندر پوری زندگی گزار ڈالی پورا عرصہ اسی کے اندر گزار دیا عجم میں تو ہے ہی حضرت کی مقبولیت لیکن عرب کے اندر بھی حضرت کی مقبولیت اپنی انتہا کو تھی بڑے بڑے مشائق جو ہے وہ حدیث کی اجازت لینے کے لیے حضرت کے کمرے میں آیا کرتے تھے اور حاصل کیا کرتے تھے اللہ نے عجیب و غریب کمالات سے نوازا تھا ان کی زندگی جو ہے آپ واٹس ایپ پر روزانہ نئے نئے پیغامات آتے ہیں اس میں پڑھیے گا اور کتاب بھی سامنے آئے گی یہ بھی پڑھیے گا اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے جنت میں اعلی اور بالا مقامات عطا فرمائے دوسرے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا اسماعیل بدات صاحب رہے اللہ تعالی یہ بھی حضرت کے ساتھ مدینہ منتقل ہوئے تھے حضرت کی خدمت میں رہے پوری زندگی اور اس کے بعد پھر وہیں کا اللہ تعالیٰ نے رہنے کا اقامہ اور انتظام کر دیا ان کی سب سے بڑی حضرت کے جو خلفائیں ان کی سب کی خوبی کوئی حدیث میں باکمال تو کوئی قرآن میں باکمال تو کوئی ذکر اللہ میں تو کوئی خانقاہ میں اب قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن کریم پہلے ختم کرتے تھے بعد میں ان کا معمول چوبیس گھنٹے میں دو قرآن شریف ختم کرنے کا ہو گیا اور مدینہ منورہ جیسی مبارک جگہ ملی اور وہاں مدفون ہوئے مدینے کی خاک نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلی میں بہترین مقام عطا فرمائے بھائی لیاس نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی آج ذکر موقوف کر دیا جائے اور اس کی جگہ حضرت کا تذکرہ ہو جائے اور دعا بھی حضرت مرحوم کے لیے ہو جائے اس لیے یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے بہت لمبی داستان ہے اور بہت لمبی زندگی حضرت کی اسی سال سے متجاوز کے کارنامے ہیں وہ بیان کرنے کے لیے تو راتیں چاہیے اور وہ بھی حضرت کے پاس جو زیادہ رہا ہو وہ زیادہ اس کو اچھے طریقے سے بیان بھی کر سکتا ہے ہم لوگوں نے تو خال خال حضرت سے ملاقات کی دیکھا اور جو دیکھا اس کو بیان بھی کیا ہے ادھر مدرسہ اشرفیہ میں بیان ہوا تقریباً ایک گھنٹے تک میں نے حضرت کے مناقب جو ہے وہ بیان کیے مختصر آپ کے سامنے بھی میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور ان کا نعم البدل ہم سب کو نصیب فرمائے درست شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغزيلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزی دنیا وعذاب بلاقرہ اللہم لا تقتلنا بغدبی ولا تحلقنا بعذابی وعافنا قبل ذالی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا بنا وانسانا اللہم من قبیر مننا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیدہ مننا فتوفہو علی الیمان اللہ اجعل قبورهم ہوں اللہ رياض الجنة اللہ اغفر لهم تام ورحم وارحمهم رحمتن عام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ یہ مشاعر جو دنیا سے تشریف لے گئے اے اللہ ان کو اپنے شایان شان بہتر بدلہ فرما اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما اے اللہ ان کے درس بخاری کو مقبول فرما اے اللہ تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں وہاں بھی عزتوں کا معاملہ فرما اے اللہ اعلی میں بہترین مقام عطا فرما اپنی رضائے دائمی سے مالا مال فرما دے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے قبر کو نور سے بھر دے کروٹ کروٹ سکون چین اور اطمینان نصیب فرما اور جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما تمام کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر نور برسا اور ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما لغزشوں کو درگزر فرما اعلی اور بالا مقامات سے مالا مال فرما جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل منظور فرما برحمتی کا یار الرحمین